رسمیں ہی رسمیں گیت ہی گیت گھروں میں زنان خانے اور مردانے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں آباد کی معاشرتی زندگی دو خانوں میں بٹی ہوئی تھی عورتوں کی دنیا الگ مردوں کی دنیا الگ مردانہ شان یہ تھی کہ کھانا اگر زنان خانے میں کھایا تو کلی مردانے میں آ کر کی اور نسوانی حیا اس میں تھی کہ نیک بیوی کی کھنکارنے کی آواز بھی مردانے میں سنائی نہ دے ان اوقات میں بھی جب مردانے میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا تھا گھر کی کسی بی بی کا قدم اس طرف نہیں اٹھتا تھا ہاں اگر محفل مشاعرہ گرم ہو یا ایسی ہی کوئی تقریب ہو تو چکوں کی درزوں میں سے ادھر جھانکا جا سکتا تھا مردانے کی آبرو دیوان خانہ تھا دیوان خانے کا کیا خوب نقشہ تھا دیواروں پر جا بجا تغرے اور کتبے اکا دکا ڈھال یا تلوار لٹکی ہوئی خاندان کے بزرگوں کی قلمی تصویریں چھت میں آویزاں جھاڑ فانوس فرش پر دری دری پر براک سی چاندنی دائیں بائیں ایرانی قالین دیواروں کے سہارے گول گول تکیے دھرے ہوئے ان پر پھول دار غلاف چڑھے ہوئے درمیان میں جا بجا حکے پیچواں رکھے ہوئے اور یہاں وہاں کچھ پیک دان چاندی کے ورکوں میں لپٹی گلوریوں سے سجی تھالی گردش میں ہے تشتریوں میں الائچیاں مصری کی ڈلیاں محفل گرم ہے محفل کے نام سے یہاں کبھی شعر و شاعری ہوتی نظر آئے گی کبھی باقاعدہ مشاعرہ کبھی داستان گوئی کا اہتمام کبھی محفل موسیقی یا مجرا اور اگر یہ نہیں تو پھر شطرنج کی بسات بچھی نظر آئے گی شطرنج نہیں تو چوسر چوسر نہیں تو گنجفا حکے کی نئے کبھی اس بزرگ کے سامنے کبھی اس بزرگ کے سامنے زنان خانے میں آئیے یہ دنیا رنگ رنگ تھی ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق کبھی نوہ غم کبھی نغمے شادی شادی غمی کا کھیل تو انسانی زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے مگر جہاں آباد کی بیبیوں نے ریت رسموں سے شادی غمی کو کیا سے کیا بنا دیا تھا ہر خوشی کی تقریب اور ہر غمی رسموں کا ایک پورا سلسلہ اپنے جلوں میں لے کر آتی تھی خوشی کی تقریبوں کا ذکر ہو تو اس کردار کو مت بھولیے جسے ڈومنی کہتے ہیں خوشی کی تقریبوں میں وہ پیش پیش نظر آئے گی ادھر دلہن مائیوں بیٹھی ادھر ڈومنیوں نے ڈھولک بیچ میں رکھ گانا شروع کیا ناجوری گھونگٹ کھول گھونگٹ میں تیرے چندر بست ہے لال لگے انمول ناجوری گھونگٹ کھول یہ تھی سہاگ گھوڑی اور یہ ہے سہرا جسے ڈومنیاں نکاح کے بعد گائیں گی اور سہرے کا نیگ لیں گی ہریالے ہمارے بنے کے لیے سہرا گوندھلا موری مالنیا بیلے چمبیلی کی کلیاں سہرا گوندھلا موری مالنیا ایک رسم دوسری رسم تیسری رسم رسمیں ہیں کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی اور ہر رسم سے وابستہ مخصوص گیت ڈومنیوں کی بن آئی ہے گائے چلی جا رہی ہیں نقطۂ عروج اس گیت کو جانیے جو دلہن کی رخصت کے وقت گایا جاتا تھا اور جسے دلی کی زبان میں منڈا کہا جاتا تھا ہرے ہرے بانس کٹا مورے بابل نیکا منڈا چھواؤ رے دہیلیاں پر بت بھئیں بابل انگنا بھیا بدلے رے لے بابل گھر اپنا ہم چلے پیا کے دیس رے لیجئے دلہن پالکی میں سوار ہو گئی مٹھی بھر بھر دونیاں چونیاں اور چاندی کے پھول پالکی کے اوپر سے بکھیرے جانے لگے اب جب یہ پالکی دلہا کی ڈیوڑی پہ جا کے تھمے گی تب نئی رسموں کا سلسلہ شروع ہوگا نئے گیت گائے جائیں گے بنے مکھ دیکھ تیری بنو ہے سہاگ بھری تاروں بھینی رات رے رہیو جیسے چندر کی کرن کھڑی بیا ہو چکا بہت اچھا ہوا مگر رسموں کا سلسلہ تو بند نہیں ہوگا اے لو خیر سے دلہن کا پاؤں بھاری ہو گیا مبارک سلامت کا غل ہوا اور پھر رسموں کا سلسلہ شروع ساتواں مہینہ لگتے ہی میکے والے سدھوڑا لے کر دوڑتے سدھوڑا یعنی سات چیزیں سات طرح کی ترکاریاں میوے پکوان نام بتا رہا ہے کہ یہ رسم ہندو گھروں سے چلی اور مسلمان گھروں میں پہنچی نواں مہینہ لگا تو پھر دلہن کے میکے نے جھرجری لی نو ماسا لے کر چلے یعنی دلہن کا جوڑا کنگھی مسی عطر پھول چاندی کی نہرنی تیل کی نکرئی پیالی لال اوڑھنی اس میں سات طرح کا میوہ بہنوں کا نیگ پنجیری کے لیے روپے نوماسا ہو چکا پیدائش کا وقت آ پہنچا منتوں مرادوں اور دعاؤں کے ساتھ پیدائش ہوئی دلہا کی بہن نے گیت گانا شروع کر دیا بیرن بھیا میں تیری ماں جائی ہولر سن کر بدھاوا لے کر آئی چھاتی دھلائی کٹوری لوں گی تو لٹ دھلائی روپیہ پاؤں دھلن کو چیری لوں گی تو خسم چڑھن کو گھوڑا اب اس کے بعد چھٹی تک زچہ کے ارد گرد بیٹھ کر رات بھر جاگنا ہے انگیٹھیوں میں کالا دانا ڈالنا ہے تاکہ زچہ بدروہوں سے اور بچہ نظر بد سے محفوظ رہے اور ساتھ میں جچا گیریاں گاتی ہیں آج جنم لیا میرے راج دلارے نے پالنا بناؤں گی گھی کھچڑی بابل جب رنگ سگڑ جچا کو میں تارے دکھاؤں گی ری پالنا بناؤں گی ایک جچا گیری ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی البیلے نے مجھے درد دیا سانولیا نے مجھے درد دیا پائلیا نے درد دیا جائے کہو لڑکے کے بابا سے اونچی نوبت دھرا ہو رے البیلے نے مجھے درد دیا پائلیا نے مجھے درد دیا جائے کہو لڑکے کے نانا سے رنگ بھری کھچڑی لا رے البیلے نے مجھے درد دیا پائلیا نے درد دیا جائے کہو لڑکے کے ماموں سے ہنسلی کڑی ہو رے البیلے نے مجھے درد دیا پایلیا نے درد دیا جائے کہو لڑکے کی خالہ سے کرتے ٹوپی لاؤ رے البیلے نے مجھے درد دیا پایلیا نے درد دیا جائے کہو لڑکے کے بابا سے بھانڈ نچاؤ رے البیلے نے مجھے درد دیا پایلیا نے درد دیا چھٹی ہوئی چھٹی کی رسمیں ہوئی مگر ایک رسم اور ہے جو شام پڑے ادا ہوگی تارے دیکھنے کی رسم شام ہوئی دالان کے آگے چوکی بچھائی گئی زچہ بناؤ سنگھار کے بعد بچے کو گود میں لے کر برامد ہوئی دو عورتیں ننگی تلواریں لے کر دائیں بائیں چل رہی ہیں دائی آٹے کی چومک لے کر آگے آگے چل رہی ہے زچہ کی گود میں بچہ ہے سر پر کلا میں پاک اس شان سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور چوکی پر کھڑے ہو کر سات ستارے گنتی ہے دائیں بائیں کھڑی عورتیں تلوار سے تلوار کی نوک ملا کر زچہ کے سر پر قوس بناتی ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی جن یا کوئی پری اس بی بی کے اوپر سے نہیں گزر سکے گی اب بچے کے بابا زچہ کے شوہر نامدار تیر کمان لے کر برامد ہوتے ہیں زچہ کے پلنگ پر کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھی اور چھت کی طرف شست باندھ کر تیر چلایا یعنی ہرن مار لیا جچا جب دیکھنے کو آئی تارے ستارے چرخ گردوں نے اتارے ہو فرزند یہ سب کو مبارک کہو لڑکے کا بابا مرگ مارے چھٹی کی دھوم جو پہنچی فلک تک کمر اور مشتری دونوں پکارے خدا نے کیا خوشی دونوں کو دی ہے دما میں بچ گئے گونجے نکارے اب رت جگہ شروع ہوتا ہے کڑھائی رات بھر چڑھی رہے گی گلگلے تلے جائیں گے اللہ میاں کا رحم بنایا جائے گا یعنی چاولوں کے آٹے کا حلوہ رحم پر اللہ میاں کی سلامتی پڑھی جائے گی پھر بی بی فاطمہ کی نیاز یعنی سہنک چھٹی کی دھوم دھام تمام ہوئی مگر اس کے بعد بھی تو کتنے مراحل ہیں دسویں کا غسل بیسویں کا غسل پھر چلا یعنی چالیسویں دن کا غسل اور بچے کا جو لاٹ پیار ہو رہا ہے لوریاں دے کر سلایا جاتا ہے تو سو میرے بالے تو سو میرے بھولے جب تک بالی ہے نیند پھر جو پڑے گا دنیا کے دھندے کیسا ہے جھولا کیسی ہے نیند تو سو میرے بالے تو سو میرے بھولے جب تک بالی ہے نیند آجاری نندیا آ کیوں نہ جا میرے بالے کی آنکھوں میں گھل مل جا آتی ہوں بیوی آتی ہوں دو چار بالے کھلاتی ہوں اور کس لاٹ سے کھلایا پلایا جا رہا ہے میاں آوے دوروں سے گھوڑا باندھوں کھجوروں سے میاں آوے دوڑ کے دشمن کی چھاتی توڑ کے جگ جگ جگ جگ جیا کرو دودھا ملیدا پیا کرو اور ابھی تو بچے کے دانت نکلنے ہیں پھر دودھ بڑھانے کی رسم ادا ہونی ہے پھر ختنے کا مرحلہ ہے پھر عقیقہ رسمیں رسمیں اور رسمیں بچہ بڑا ہوگا تو رسم بسم اللہ ہوگی چاندی کی تختی یا ٹکلیوں دار لال کاغذ پر پہلے بسم اللہ پھر اقرا بیس میں ربک الزی خلق لکھ کر بچے سے پڑھوایا جائے گا اور ہاں جب مسیں بھیگنے لگیں گی تو مونچھوں کا کونڈا ہوگا اس رسم میں لڑکے کی موچھوں پر گھسا ہوا سندل روپے سے لگایا جائے گا سوئیوں پر نیاز ہوگی عورت مرد سب کھائیں گے مگر لڑکی ہوئی تو بی بی کی سہنک ہوگی جسے صرف عورتیں کھائیں گی مگر ابھی تو صرف مسیں بھیگی ہیں آگے پوری زندگی پڑی ہے مہد سے لے کر لہد تک رسموں کا کتنا لمبا سلسلہ ہے آدمی کبھی سفر میں ہے کبھی ہزر میں رسم کوئی نہ کوئی ہر صورت میں سفر پر نکلنے لگے تو گھر والوں نے قند میں رکھ کر امام زامن کا روپیہ دائیں بازو پر باندھ دیا دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگایا پور بھر دہی چٹا دیا گھر سے قدم باہر نکالا تو پیٹ کو آئینہ دکھایا مطلب یہ کہ جس طرح جاتے کی پیٹ دیکھی ہے اسی طرح آتے کا منہ دیکھیں گے سفر سے واپس آئے تو رشتے کنبے والوں کی طرف سے تیل ماش صدقے کے ٹکے جلیبیوں کے کونڈے آنے لگے ایک خوان میں ماش اس کے بیچ میں کڑوے تیل سے بھرا بادیا رکھا ہوا اور خاص دان کے صدقے کے پیسے سفر سے آنے والے نے تیل میں اپنا منہ دیکھا پھر اڑد کے دو چار دانے اس کے اندر ڈال دیے تیل حلال خوری کو گیا تاکہ غریبوں میں تقسیم ہوئے اس کے بعد دیدارے پیر کا کونڈا یہ دیدارے پیر کون بزرگ ہیں بس دلی کی عورتوں نے کسی ایسے پیر کا تصور باندھ رکھا تھا جو سفر پر جانے والوں کی صورت دوبارہ دکھاتا ہے مگر ایک سفر تو وہ بھی ہے جس سے واپسی نہیں ہوتی اس سفر یا کہہ لیجئے کہ سفر آخرت کی اپنی رسمیں اپنے توہمات تھے آخری وقت میں زندگی کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے جاتے تھے دعائیں تو خیر ہوتی ہی تھیں مگر کچھ ٹوہنے ٹوٹکے بھی تو ہوتے تھے بکرے کی کلیجی صدقہ اتار کر اور سری کو سندور لگا کر چوراہے میں رکھوا دیا بیمار کے سرہانے پیسے رکھ کر بچوں میں تقسیم کر دیے صدقہ خیرات دعائیں منتیں مگر آئے وقت کو کون ٹال سکتا ہے جانے والا چلا گیا اب پسماندگان رسمیں ادا کیے چلے جا رہے ہیں کفن دفن سے سوئم تک اور سوئم سے چہلم تک مگر سوئم کو اس تہذیب میں سوئم کہاں کہتے تھے تیجا یا پھول اور چہلم یعنی چالیسواں یہ رسمیں تو معاشرتی رسمیں ہوئیں مگر اور قسم کی رسمیں بھی تو تھیں مذہبی رسمیں موسمی رسمیں عید بقرعید شب برات سے وابستہ خوشی کی رسمیں محرم اپنے جلو میں غم کی کتنی رسمیں لے کر آتا تھا شب برات دلی والوں کے حساب سے مردوں کا تہوار تھا بابا آدم اور اما ہوا سے لے کر حضرت امیر حمزہ تک سب اولیاء اللہ کی نیاز اس کے بعد خاندان کے مرحومین کی فاتحہ تخصیص کے ساتھ دو طرح کے مردوں کی فاتحہ اوتوں کی اور سہاگنوں کی اوت وہ مردے جو بن بیاہے مر گئے سہاگنے جو بیاہ ہونے کے بعد اللہ کو پیاری ہوئی آمد شب برات بہو ساس سے لڑی کوئی لیپے کوئی پوتے کوئی کمہار کے کھڑی مٹکے اچھے دی جو بھیا گے مردے چھوڑیں گے انار اور پھل جڑی چولہے لیپے پوتے جا رہے ہیں حلوہ پک رہا ہے کورے انجورے اور ٹھلیاں چوکی پر سجائی جا رہی ہیں آتش بازی چھوڑی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک وہم کہ آج کی رات جس شخص کو اپنا سایہ دکھائی نہیں دے گا وہ اگلی شب برات نہیں دیکھے گا تیج تہوار اپنی جگہ جاڑے گرمیاں برسات اپنی جگہ اور جہاں آباد میں آ کر ہر موسم نے اپنی روایات اپنی رسمیں وضع کر لیں بیبیوں نے گھروں کی چہار دیواری میں بیٹھ کر اپنی طرف سے ان میں کلی پھندنے ٹانک لیے کیا خوب بیبیاں تھیں پردے کی پابندی نے انہیں ڈیہڑی لانگنے سے باز رکھا تو انہوں نے گھروں کے اندر ہی اپنی ایک دنیا پیدا کر لی موسموں تک کو اتنا گھریلو بنا لیا ہے جیسے ان موسموں نے گھروں کے اندر ہی ان بیبیوں کے ہاتھوں جنم لیا ہے ساون کا چھینٹا پڑنے پر سیلانی قطب صاحب کی طرف دوڑتے پردے دار بیبیاں کیا کریں انہوں نے گھروں ہی میں ساون بھادوں کی بہار پیدا کر لی دوپٹے دھانی رنگے جا رہے ہیں بیلے چمیلی کے ہار گوندے جا رہے ہیں ادھر گھٹا گھر کر آئی ادھر بی بی اما نے چولہے پہ کڑھائی چڑھا دی پھلکیاں گھنگنیاں گلگلے پوریاں کچوریاں غرض سو طرح کا پکوان تیار ہو گیا جھولا تو گھر میں پہلے ہی پڑ گیا تھا لڑکیاں بالیاں جھولے میں بیٹھ کر پینگے لے رہی ہیں اور گا رہی ہیں ننی ننی بوندیاں رے ساون کا میرا جھولنا ایک جھولا ڈالا میں نے اموا کی ڈار پر لمبی لمبی پینگے رے ساون کا میرا جھولنا چھوٹی موٹی سوئیاں رے ساون کا میرا جھولنا ایک جھولا ڈارا میں نے سیا جی کے باغ میں لمبی لمبی پینگے رے ساون کا میرا جھولنا ادھر برابر کے گھر میں بھی جھولا حرکت میں ہے آواز آ رہی ہے برسے کاری بدریا میری چنریا بھیگی جائے چنریاں بھیگی جائے راما لال رنگ کی اوڑھی چنریا ہائے بھگو دی رے میری چنریا بھیگی جائے پیاں پڑوں میں باقی لی لیجو کنٹھ لگائے چنریا بھیگی جائے اور کہیں براہ کا گیت گایا جا رہا ہے رم جھم رم جھم چلے پھوارے گھر گر گھر گھر بدرا چھائے ہائے سخی میں کس کو بتاؤں مورے پیا اب لگ نہیں آئے چھائری اندھیاری ہر سو کوک رہی ہے کوئل کوکو بول رہا ہے پپیہا پیہو ہو پیا بن مورا جیا گھبرائے ناچ رہے ہیں تارے گگن میں بیا کل ہے من مورا لگن میں اپنے پیا کی راہ تکت ہوں مورا پیا موہے ترسائے اور خیر یہ تو امیر خسرو کی لکھی ساونی ہے کتنی برساتیں بیت گئیں یہ اسی طرح شاداب ہے اما میرو بابا کو بھیجو ری کے ساون آیا بیٹی تیرا بابا تو بڈھا ری کہ ساون آیا اما میری بھیا کو بھیجو ری کے ساون آیا بیٹی تیرا بھیا تو بالا ری کے ساون آیا اما میرے مامو کو بھیجو ری کہ ساون آیا بیٹی تیرا مامو تو بانکا ری کہ ساون آیا ایک آواز باہر گلی سے بھی آ رہی ہے سرولی آ گئی ہے مہرولی کی یہ پھیری والا ہے جو آم لے کر آیا ہے اس آواز کا اپنا جادو ہے کون سی گھر والی ہوگی جو اس آواز پر لبیک نہیں کہے گی سو آم بھی خریدے گئے پکوان آم جھولا ساون میں یہ کچھ میسر ہو تو پھر ساون سے بہتر اور کون سا موسم ہوگا اے لو ایک آواز اور آئی کالے بھمرالے نون والے نمکی لو نون کے بتاشے ساون بھادو کی نمکی لو یہ جامن بیچنے والوں کی آواز تھی مگر گھائل کرنے والی براہ کی ٹیس پیدا کرنے والی آوازیں اور تھیں پپیہا کی پی کہاں کوئل کی کوکو مور کی جھنکار اور ہاں ان آوازوں کے بیچ ایک آواز ٹٹیری کی بھی تو تھی اور یہ بات قلعے کی بیگمات سے چلی اور دلی کی عورتوں تک پہنچی کہ ٹٹیری کے حلق میں چھید ہے جب پانی پیتی ہے تو وہ باہر نکل جاتا ہے تو اسے ٹٹیری کی آواز مت کہو پکار کہو پکارتی ہے ٹٹیری ہوں پیاسی ہوں اور اسی طرح پکارتے پکارتے مر جاتی ہے اور کوئل کیا پکارتی ہے یہ بیبیاں کہتی کہ کوئل آموں پر جان دیتی ہے جب آموں کے پیڑوں پر مور آتا ہے اور کیریاں لگتی ہیں تو وہ بولنا شروع کرتی ہے مگر جب آم پکنے لگتے ہیں تو ادھر اس کی بانچیں پک جاتی ہیں بیچاری ترستی ہے اور آم نہیں کھا سکتی